حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا آپ جاگے تو ہنس رہے تھے میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کو کس چیز نے ہنسایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اپنی امت کے کچھ لوگ دیکھے جو سمندری لشکر میں جا رہے تھے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے گزارش کی آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرمائے آپ نے فرمایا بلا شبہ تم ان میں سے ہوگی آپ پھر سو گئے پھر جاگے تو ہنس رہے تھے میں نے پوچھا تو آپ نے اسی طرح فرمایا جس طرح پہلے فرمایا تھا میں نے گزارش کی دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلے لشکر میں شامل ہوگی پھر حضرت ام حرام سے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا وہ بحری لشکر میں گئے تو یہ بھی ان کے ساتھ گئیں چنانچہ جب وہ سمندر سے نکلی تو ایک خط چل گیا وہ اس پر سوار ہونے لگی تو اس نے انہیں گرا دیا جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چوہتر